جی سفر میرے کو گیا ایک سو بوجا ایک 152 ہاں جی ایک سو بوجا جی۔ کھل گیا جی، ایک نئی کئی تھوا تا جا گا سو بجا کی شروع جی جی, جی، میں اے صفحہ نمبر ایک سو بونجا دی سطر تھلے دی پڑھن لگا جی کہ ا تھلے حق الاستاد ابو بکر بن فورہ کہا دے طریقہ ان بعد اصحابنا نو قال استواء بمن علا ثم قال ولا يريد بذلك علوا بالمسافه والتحيز والكون في مكان متمكن فيه جی۔ ایک ہو گیا ایک ہو گیا اچھا پھر اگے اگلے صفحے 53 تے پھر لکھا ہے لیسۃ البینولت بالعزلہ میں ساری بات پڑھ لیے اچھا لو ہاں، ہاں، ہاں، جی،, جی پڑھو ایک سو انتالی سفا منٹ لو جی ایک سو انتالی آ گیا ہاں جی، ولیسا ولیسا مانا چوتھی سطر پڑھو تھلے ہوں ولیسا جی۔ ولیسا مانا قول المسلمین ان اللہ استوى علی العرش هو انه مماس له او متمکن فیه او متحیز فی جهت من جهاته لیکن هو باین من جميع خلقه یا اللہ لا الہ الا انت ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ہم۔ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਪੂਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ ਬੈਕੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ لکھا ਇਸ کی عبارت ਦੇ اس اچھا۔ عبارت ਦਾ مطلب مانا مفہوم مفہوم بعید بھی یہ نہیں بنتا اچھا جناب یہ مطلب بیان کرو خبر تھوڑا پتہ لگے علمی قابلیت کا جی جی میں علمی قابلیت تو ماشاءاللہ جاہل تے پتہ نہیں کالے کالے فتوی لانے ان ترجمہ سن لیا جی ہاں کرو و- اگے آ گئی گل ہے کہ اللہ خالی کو مالک کو ماس لہو بھی نہیں تو متمکن سی بھی نہیں اے کہنا کہ امام بیقی رائے محلہ دے نزدیک امت مسلمہ وچوں یا مسلمانہ وچوں کسی دا بھی قول نہیں اے اس بارے دا قطن مطلب مانا نہیں حضرت اللہ ہاں مانا مطلب مطلب ہاں۔ نے محا کی اسلام سے چو کسے نہیں کیتے کسے غلط راوی نے کیتے نے کل بھی راوی ہے انہیں منصوب اچھا، کی ایک مسئلہ ہاں۔ ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا نہیں ایک مسئلہ مطلب بیان کر جانا ہے مطلب سے بیان کر ادھر ادھر کی بھی گانا ہے مطلب کی لکھیا ہے ہاں مطلب اس عبارت کا مفہوم بعید بھی نہیں بنتا کہ بھائی مفہوم قریب تو دس دو چلو قریب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں چو کسے رائے کون نہیں ہے ہاں؟ کی تو ہاں۔ عبارت ہے نا ہاں ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ بل مانا یا بل مفو اگر اربی بارت بنا جائے منٹ مانا آپ پہلا ترجمہ کر کے میم مطلب وقت بیان کرو کی یہ دسیا پی ٹھیک ہے ہاں۔ امام بہکی رحمہ اللہ نے کی لکھ رہے ہیں اتھے کی فرما رہے ہیں سنتے لگو نا ہاں، ہاں۔ امام بہکی رحمہ اللہ نے تمکن پہ استقرار بھی نفی کی تھی ہے کہ تمکن پہ استقرار مانا نہیں مانا گے ایک حال بڑی ٹھیک ہے اچھا ایک چیز ہوگی چلو ٹھیک ہے تو آدھا والا سرکار دا جڑا امام بہکی رہا کدھر گیا گوانتے اوڈی والا کافور ہو گئے نہیں میں تجھے ایک چیز جڑی ہے چلو دسو کتنے کر دوں پھر وہی گل ہے پہلے کی تین یہ بخایا تھوں نہیں آخ نا امام بہکی نے آخیا کہ بائن ازرت والا بائن نہیں دسو کتنے لکھا ہے کھولو کھولو کھولو کھولو صفحہ کھولو میں تمہیں دسا جی کھولو صفحہ نمبر ایک سو بونجا ایک سو ترونجا جی بونجا ترونجا آ گیا جی بولو ہاں۔ دسو کتنے بلکہ اللہ اکبر و کبیرہ اس تو اتے تھوڑا جا یہ و مر المتاخرین ابو سمانتابی کا حوالا جا چلتا ہے پہ اتو سارا چلیا ہو یہ ہکل استاد ابو بکر ابن فورق دی گل کر کے بذلک علوم بالمساوات گل والکون فی مکان متمکن فی اتے چلو اس تو اتے چار سترہ ول قدیم سبحان و حال علا عرش ہی لا قائد ولا قائم ولا مماس ولا مباین علی العرش یرید به مباجنت ذات التي هي بمعنى الاعتزال او التباعد اكيد يا یار لان المماسه والمباجنه التي هي ضد اب القيام والقعود من اوصاف الاجزاء والله عز وجل احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فلا يجوز عليه ما يجوز على الاجسام تبارك وتعالى ہن دسو تسی مجسمہ ہے جے کہ نہیں تو ذرا جلد دوسری سانگلے ایک سو بونجا میں نہ اللہ پاک نہ رحمت کرے دجل دجل یہ ساری گلا ریکارڈ بھی ہوں مرضی پڑھ لے رہے میں پوری پوری سن سن سن لو لو لو گل گل دے کہ کے ٹھیک ہے استقرار تمکن سعود ہاں۔ ہاں۔ سب تو پہلی گل ہے کہ اگر میں اسلام دے وچوں میں پھر کے حوالے بھی دیتے کہ شاہ شاہ رفیع الدین تے اللہ ترجمہ ترجمہ پڑھو ہاں۔ جا کے انہوں نے لکھا پھر پکڑا پکڑا استعمال اس واسطے نہیں ہو شاہ صاحب صاحب دی دی کتاب شاہ گل اس واسطے نہیں کہہ کہ اے جڑا ترجمہ ہے اسماعیل دلوی دیا شرارتوں میں داخل شاہ میرے شادی پڑی بیٹھا میں چاہنا کہ شاہ رزی اللہ کا ترجمہ شاہ رفیعن کا ترجمہ گل سرے تو ہیلو شاہ قسم دیں شراکت خاندان یہ سارے انہوں ہاتھ چ ترجمے کو کو کو میرے وڈی گل کہ شاہ شاہ صاحب دیا دیا میں کتاباں وکھا سکنا نفی کر خود عبد العزیز محدث دلوی سرکار نے نے اپنے کتاب رد لکھی ہے لکھا جیحد کا میں وکھا دینا شیئر عقیدہ قیدا نہیں ہے عقیدہ بھی نہیں اگر میں کتابوں میں پاکستان دے شیعہ دا رافضیہ دا اسلام شیعہ دا اصلاح شیعہ شیعہ شیعہ جو جو کتاب لکھی ہے ہاں۔ تو کم کرو کہ نے نے لکھن رہے رہے کی کرن دے دے نہ اہل اہل حدیث اندر تے تقریر ہی فرق کافر دا والا بلا دلیل چکا بند کر کے تکلیف بند کر کے مکان رابطہ ٹکانے محدود کیسے بیان تلبیس جسم جسم جسم جسم اللہ اللہ اللہ تے وحید زمان بھی سارے لکھی جاندے نے پھر اگے حدود غایات نہایات یار اصل گل ہے تہاڈے تہاڈے کول کتاباں جو مر رولا کی کر تساں ایویں کیوں انہاں دے بارے گفتگو کردے جنہاں جدوں کتابیں تو عالم بندہ بندہ ہو کے علم علم اپنی جہالت اوپر ہاں۔ گل میری سن لے جی، اپنی جہالت الفاظ استعمال کر کے تسی پردہ نہیں پا سکتے اللہ دی توفیق اور رحمت دے نال ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੱਲੇ ਬਾਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੱਸ ਗਏ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕਰੋ ਅਰਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਆਨਤ ਇਮਾਨਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਲਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਖਤਗੀ ਹੋ ਯਾਰ ਪੁਖਤਗੀ ਨੂੰ ਵਾਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਮ ਤਾਂ ਆਫੇ امام بخاری وغیرہ انہاں حضرات لگ جاندا کہ اینو لہو جی منسوب کی گل اس دن نہ ہو ایک ہے میں منسوب کیتی گل کتاب دسن جی میں غلطی کیتی وہ کتاب اے نہیں وہ دوسری ہے ان نقد وہ اندر نہ ہوئے مجرے گل مکی میں کسی کا میں جنو آ بیٹھا مجسم میں مجسم نہ ثابت کرا پھر ہوں ادھر آؤ ادھر ادھر نہیں جانا یہ جڑا عبارت لا مماس لا مباین انل ارش یرید بہی مباین ذات یہ دسو ہوں اتنے وہ تھوڑا کدھر گیا تھا اور اتنے ایک اور اعتراض میں کرنا تو سارا جواب دینا چاہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اے حضرت ابن تیمیہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے چڑھ کے نبی پاک سرکار تے اللہ دے جا نیڑے ہوئے نے میں پوچھنا ایک بار زندگی نبی پاک رب دے رب تو لنچ ایک چیز کا ہو سکتا ہے یار گلے جی، ہاں، آرام گیم سکھا روش ہی یار میں لا لیا گل سن میں اندازہ لا لیا میں اندازہ لا لیا کہ حضرت ٹھڈو سرف تو ہی فارغ جی نہ کوئی تنا مسلیاں گفتگو کرنا یہ اسی طرح ہی ہے جی ایمان کسی ٹگے نسا دینا کچھ درج او بھائی او گل سن لو ہرا دے وے اللہ دے فضل و کرم دے نال ایتھے بلند دے نال ایتھے کی لین اونا ہے رب تعالی فضل و کرم دے کوئی بھائی کھلا لے تواڈے دے نال ہو گل سننی نہیں تو ذا گل سننی نہیں تو ذا سننی نہیں یار میں سن گل سن بھائی پچھن بھی کوئی ہوے تے میں سنا ایڈی بے لگی تو کتھے حال ہے نال تو شی کتھے حالانکہ میں پہلو پڑھیا وی حال ہے میں کیا فرق کیا نہیں کل کل شین حالک گل سن لو ہاں۔ اور دونوں ہی لفظ لغت دے دے اندر بدن اہل مطابق نہ نکلے میری گردن مار مار سانو خون میں میں منگا منگا لینا لینا چلو اگے ہاں، اگے اگے اگے مسئلہ مسلا واضح کرو جی، ہاں۔, ہاں جی مسئلہ واضح کر دینا اگلی گل بات گل ہو رہی ہے تو یہ گل کہی کہ بھائی عزلت علی او لفظ او او لفظ گیا او جدا کرا تو تسی سمجھے بیٹھے او او عزلت علی گل تو چملی ہاں؟ یار گل سن رال سے عزلت لا حول ولا قوة اچھا عزلت ہاں۔ مرکب تو مرکب اچھا جی سیما انل اے ابھی زا ان ترجمہ تباؤ دیجمہ ذرا تو اچھا، ارادہ کرتے ہیں وہ اس سے ذات کی مباجنت کا وہ مباجنت اللہ حجبان جو علیحدہ ہونے یا دور ہونے کے معنی میں ہے یہ مباجنت تھا جنہوں کہ مباجنت مکانی اگے پھر عزلت اسے احتجاج عزلت دا اگے آیا کھڑا ہے ایک سو بالعزلت سفید ربنا عن الحلول بعض علوا کبیرہ مکان تو پا کے قرب مکانی تو پا کے اے نہیں ہو سکدا محال بذات ہے کہ کوئی بندہ اتو چل کے اتنے جاوے تے رب دے نیڑے ہو جاوے جڑا تھلے آوے دور ہے اس لیے انگریز اتنے جہازن کے چڑے رب دے نیڑے نے تسی جناب تھلے اور ربی پاک تھلے رہے رب تعالی دے کافر جڑے اوتے فرعون اوتے چڑھیا رب دے نیڑے ہو گیا اے انتہائی لعنتی عقیدہ ہے اور کسے بے ایمان بندے دا عقیدہ ہو سکدا ہے اسلام والے دا نہیں ہو سکدا کسے جاہل دا ہو سکدا ہے جڑا رب آدم لال شریف کو پچھاڑ دیں نہیں گیری زبان درازی چنگی نہیں صرف تاکہ رہو بھائی اپنا جی گل کر ہاں، اپنے تاک ہی رکھنا میں صرف یہ آخیا بھائی یہ بےمانا عقیدہ ایمان کرو امام رحمہ اللہ عبارات دا مینوں ہن پتہ لگا بھائی کسرت کردے ہو ولدی روے گا فی آخر حاضل حاضل حدیث اشارہ تن الا نفی المکان عن اللہ تعالی و ان العبد اینما کان فہو فی القرب والبعد من اللہ تعالی سوا افسوس ہے یار تو آٹے پڑھن دے ہوتے دے تو آٹے سمجھا منا لیا دے ہوتے انہا تو انہوں پڑھایا سمجھایا کہ ایمان دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے ایسا آپ لکھن لے لے اے بے اگے کی چلا وَأَنَّهُ الظَّاهِرُ فَيَسِحُ إِدْرَاكُهُ بِالْعَدِلَّةِ الباطل فلا یسے ہو ادراکو بالکون فی مکانے کی ہے یار ظلم کیتی بیٹھے ہو تساں دے تساں ایک بہت بوجھ دے ہن اگے کی گل میں اگے چلو اگے اچھا۔ اگے پڑھ دے کی پڑھا چلو تسی پڑھاو اگے میں پڑھ بیٹھا جڑا ہے نہیں تسی اپنے اگے ترو تسی واستد اللہ واستد اللہ بعض اصحابنا فی نفی المکان عنہ بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ظاہر فلیس فوقك شيء وانت الباطن فلیس فلیس دونك شيء واذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مکان وفی روایتنا روایت الحسن نبی ہو رہا رضی اللہ تعالی انقطاع ولا ثبت سماع سما من اگے مسئلہ دلال متعلق کی کوئی نہیں گا